اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر کے اندر ہم جو ہے جو بات ہم پچھلے لیکچر سے کرتے آ رہے ہیں اسٹیک سے ریلیٹڈ اس کو تھوڑا سا مزید اسٹیک کے جو استعمال ہیں ان کو آج ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے بنیادی طور پر جیسے پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہے تو پچھلے لیکچر میں جس چیز کے اوپر ہم نے زور دیا آ, وہ چیز تھی کہ کال اور پش ٹھیک ہے کال ریٹرن پش اور پاپ یہ کس طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں کال اور ریٹرن جو ہے نا یہ وہ کام ہے یہ وہ انسٹرکشن ہیں جو کہ اسٹیک کو آٹومیٹیکلی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ان انٹینشنلی اسٹیک استعمال کرتی ہیں ان کے ڈیزائن میں یہ چیز بلٹ ان ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے وہ کسی اور چیز کو استعمال نہیں کرتے تو جب ایک ہمارے پاس ڈیٹا اسٹرکچر اس طرح کا موجود ہے تو اس کا ایک تو یہ استعمال ہے کہ جب ہم کہیں ڈائیورژن کریں ٹیمپرری تو واپس آنے کے لیے اس یعنی ڈیٹا اسٹرکچر کو ہم استعمال کرتے ہیں اس پہ ہم نے اسٹور کر دی ہے وہ وہ, وہ وہ چیز ویلو جو ہمیں واپس گائیڈ کرنے میں فائدے مند ہے واپس ہمیں اس جگہ پہ لے آتی ہے جس جگہ سے ہم گئے تھے ٹھیک ہے نہیں نہیں ہم سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اور اس کے لیے کیو جو ہمارے پاس ہے وہ اس ٹیک پر پڑی ہوئی ویلو ہے لیکن اگر جنرلی دیکھیں ہم اس چیز کو ایک جنرل فارم میں دیکھیں تو جب ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر اس طرح کا موجود ہے نا تو اس سے اور بھی بہت سارے کام ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ جب ہم نے ایک سب روٹین بنائی تھی تو اس وقت ایک ڈسکشن چل رہی تھی اور ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ بھائی اس سب روٹین کو پیرامیٹر کیسے دیں گے ہم ٹھیک ہے نا اس سب روٹین کو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اس کو ہم رجسٹر میں پیرامیٹر ڈال کے بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر لمیٹڈ چھوٹے ایک دو پیرامیٹرز ہوں تو پھر تو یہ بات چل بھی جاتی ہے کہ چلو جی رجسٹر میں ڈال کر کے بھیج دیے لیکن دو طرف سے یہ چیز دو طرف سے لمیٹڈ ہے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس لمیٹڈ نمبر آف رجسٹر ٹھیک ہے نا آپ ایک دو پیرامیٹر اس میں ڈال کے بھیج دیں گے چار پیرامیٹر ڈال کے بھیج دیں گے ٹھیک ہے نا ایک سب روٹین میں آپ نے وہ بھیج دیا اس سے آگے دوسری سب روٹین میں کیا کریں گے اس سے آگے تیسری سب روٹین میں کیا کریں گے تو رجسٹر کے تھرو پیرامیٹر کو پاس آن کرنا جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اسکوپ کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ دو طرح سے لمیٹڈ ہے ایک تو یہ کہ ہمارے پاس نمبر آف رجسٹر کم ہے ٹھیک ہے نا اور اگر ہم پیرامیٹر جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے پروسیجر میں پھر تیسرے پروسیجر میں بھی ہم جائیں گے چوتھے میں بھی ہم جائیں گے اگر ہم اس طرح ڈیپتھ میں چلتے چلے جائیں تو ہمارے پاس اتنے رجسٹر تو نہیں ہے کہ ہم ہر روٹین کو جو ہے وہ ان رجسٹر کے تھرو پیرامیٹر بھیج سکیں ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر سارے رجسٹر بھی ہم استعمال کر لیں تو سات پیرامیٹر ہم بھیج سکتے ہیں کیا اگر کسی روٹین میں ہمیں سات سے زیادہ پیرامیٹر بھیجنے کی ضرورت پڑ گئی پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دو طرح سے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے استعمال ہوتا ہے یہ کانسیپٹ کہ رجسٹر سے جو ڈیٹا ہے اس کو ہم ٹرانسفر کریں یہ استعمال ہوتا ہے مگر اس کا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے اور یہ بہت زیادہ جنرلائز نہیں ہو سکتا یہ بہت زیادہ اس کے اندر ایکسپینشن کی گنجائش نہیں ایک لمیٹڈ فارم کے اندر تو یہ یوزفل ہے اور بعض صورتوں میں اسپیڈ بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ register operation inherently memory operation سے زیادہ تیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سائز اس کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے اب تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو میرا خیال ہے اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ میری انٹینشن کیا ہیں یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیک پہ ہم کوئی بھی ویلو چاہیں ہم پش کر دیں وہ اسٹیک پر موجود رہتی جب تک ہم اسے پاپ نہ کریں تو کیا اس کی اسی خاصیت کو ہم انفارمیشن کو ایک جگہ سے ایک پروسیجر سے دوسرے پروسیجر تک ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام تک ایک پروگرام سے سب روٹین تک ایک سب روٹین سے دوسری سب روٹین تک پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یعنی جو ڈیٹا کہ ہمیں جیسے مثال کے طور پہ ببل سارٹ ٹھیک ہے نا میں ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ کنفائن کروں گا ایک ہی مثال کے اوپر تاکہ اس کے اندر میں آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ سکھانے کی کوشش کروں گا ببل سارٹ کے اندر جب ہم گئے تھے تو ببل سارٹ میں ہم نے کچھ پیرامیٹرز بھیجے تھے ٹھیک ہے نا پہلا پیرامیٹر ہم نے ببل سارٹ میں یہ بھیجا تھا کہ ہماری ارے کہاں پڑی ہوئی ٹھیک ہے نا اور دوسرا پیرامیٹر ہم نے ببل سارٹ میں یہ بھیجا تھا کہ اس کے ایلیمنٹس کتنے ٹھیک ہے تو کیا یہ چیز جو ہے یہ ہم اسے اسٹیک پر نہیں بھیج سکتے بالکل بھیج سکتے ٹھیک ہے ایک جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ انفارمیشن کیونکہ جب میں اس میں لینڈ کروں گا تو اسٹیک تو میرا وہی ہے نا اسٹرکچر تو میرا وہی ہے اسی کے اوپر اگر ویلو پڑی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلو ٹرانسفر ہو گئی اس تک ٹھیک ہے نا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ انفارمیشن میں اس روٹین تک اسٹیک کے تھرو نہیں پہنچا سکتا تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ہم پہنچا سکتے ہیں اس کو اسٹیک پر رکھ دیں جب ہم کال کریں گے تو یہ تو اسے ایکزیکٹلی پتا ہے نا کہ یہ دو بائٹ جو ہے اوپر کے اس پہ تو ریٹرن ایڈریس ہے اس کے نیچے جو دو بائٹ ہیں ٹھیک ہے وہ فرض کر لیجئے کہ ایڈریس ہے ارے کا اس کے نیچے جو دو بائٹس ہیں وہ ہے کاؤنٹ ٹھیک ہے نا یہ ہم کر سکتے ہیں تو پاس آن تو ہم کر سکتے ہیں اب پاس آن کرنے کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پاس آن تو کر دیا ہم اسے پڑھیں گے کیسے وہاں پر جا کے ہم ایکسس کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر آپ میں سے اکثر حضرات جو ہے ان کے ذہن کے اندر ایک چیز فورن آئی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ یہ کہ ہم اسے پاپ کر لیں گے اور ظاہر ہے کہ ابھی تک جو آپ کے پاس سیٹ آف انفارمیشن ہے اس میں آپ مجھے یہی جواب دیں گے کہ ہم اسے پاپ کر لیتے ہیں اسٹیک سے پاپ کر کے رجسٹر میں لے آئے اور رجسٹر سے آنورڈ ہم اسے استعمال کر لیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ کوئی شریفانہ طریقہ نہیں ہوگا یہ کام کرنے کا کیوں کہ اس میں پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ٹاپ آف دی اسٹیک پر کیا پڑا ہوا ہے پہلے میں نے پیرامیٹرز بھیجے پیرامیٹرز ڈالے اس ٹیک پر ایک پیرامیٹر یہ ڈالا میں نے اس پہ پر یہ پیرامیٹر میں نے دوسرا ڈالا ٹھیک ہے نا اب میں نے کال کی جب میں نے کال کیا تو ریٹرن ایڈریس اس دوسرے پیرامیٹر کے اوپر آ گیا ٹھیک ہے نا اب اگر میں پاپ کرتا ہوں تو سب سے پہلے کیا چیز پاپ ہوگی سب سے پہلے یہ ریٹرن ایڈریس پاپ ہوگا ٹھیک ہے اس کو پاپ کیے بغیر میں اسے نہیں اٹھا سکتا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کیسے فنکشن کرتا ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ تو لاسٹ ان اسٹیک میں جو ہے وہ ریٹرن ایڈریس ہے پیرامیٹر اس کے نیچے دبا ہوا ہے وہ غریب دبا ہوا ہے نیچے اس کو میں بیچ میں سے کھینچ کے باہر نہیں نکال سکتا ٹھیک ہے پہلے مجھے اسے اٹھانا پڑے گا بھائی اگر فرض کرو کہ آپ کسی آدمی کی ٹانگ کے اوپر کوئی بھاری چیز گر جائے تو کیا اگر ٹانگ کھینچ کر کے بیچ میں سے نکالیں گے ایسے نہیں کرتے پہلے وہ بھاری چیز اٹھاتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ٹانگ نکالتے یہی وہ بھی اسٹیک ہی ہوتا ہے جب کسی چیز گرڈر وغیرہ پڑ جاتا ہے کسی ٹانگ پہ کسی آدمی کے اوپر تو پہلے گرڈر اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آدمی کو بیچ میں سے نکالتے ہیں تو سمجھو کہ وہ جو پیرامیٹر ڈالا تھا ہم نے اس کے اوپر اب گرڈر آ کے پڑا ہوا ہے ریٹرن ایڈریس تو پہلے گرڈن گرڈر جو ہے یہ ہٹائیں گے اس کے بعد پھر ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ ہم پاپ کر سکتے ہیں اس سے یعنی اس کے بعد ہم پیرامیٹر پاپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں کر سکتے پہلے ریٹرن ایڈریس پاپ کریں گے پھر پیرامیٹر پاپ کریں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک خام خاک کی جو ہے ایک ایکسٹرا آپریشن پہلے ریٹرن ایڈریس پاپ کرو ایک رجسٹر میں کیونکہ یہ ضائع تو ہم نہیں کر سکتے یہ دوبارہ واپس ڈالنا پڑے گا ورنہ ریٹ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ پیرامیٹر اٹھاؤ اس کے بعد یہ پیرامیٹر اٹھاؤ پھر اس کے بعد یہ ریٹرن ایڈریس پوش کرو یہ بنتا ہے لاجیکل آپ کا آپریشن اگر آپ اس کو پش اور پاپ کے ذریعے ہی ہینڈل کرنا چاہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تو یہ تو اتنی محنت جو ہے نا یہ تو خاصی مطلب ان لوجیکل سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے ہمیں اتنے آپریشن کرنے پڑے اور ظاہر ہے کہ اگر مجھے اس ٹیک کو اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو اس پروسیسر کے یا اس سسٹم کے ڈیزائنرز کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی ٹھیک ہے نا اور اگر آپ یاد کریں تو بالکل شروع کی جو ہماری ڈسکشنز ہیں جس میں کہ ہم نے خاص طور پہ مختلف پوائنٹر رجسٹرز ڈسکس کیے تھے مختلف انڈیکس رجسٹرز ڈسکس کیے تھے ان کے ڈیفالٹ سیگمنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ بی پی جو ہے اس کا ڈیفالٹ سیگمنٹ یہ بات تو خیر میں نے یقیناً کہی تھی کہ بی پی جو ہے اس کا ڈیفالٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ایس ایس ہوتا ہے اور میں نے شاید یہ کہا تھا کہ اس کا ایس ایس سیگمنٹ کیوں ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے تو آج میرے خیال میں وہ وقت ہے جہاں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بی پی کا ڈیفالٹ سیگمنٹ ایس ایس کیوں ہوتا ہے بی پی کا ڈیفالٹ سیگمنٹ ایس ایس اس لیے ہوتا ہے کہ اس بی پی کو استعمال کر کے اسٹیک میں پڑے ہوئے پیرامیٹرز کو میں ایکسس کر سکتا ہوں ان کو نکالے بغیر ان کو پاپ کیے بغیر وہ وہاں پڑے رہیں گے اور میں انہیں ریڈ کر لوں گا بی پی کے تھرو ٹھیک ہے نا اس وجہ سے بی پی کا ڈیفالٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ایس ایس ہے وہ اپنے آف سیٹ کو ایس ایس میں رکھتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایس وہ جو آف سیٹ ہے وہ ایس ایس میں گنا جاتا ہے اس کو ہمیشہ ڈیفالٹ ایس ایس کے اندر وہ لے کے جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ جو اسٹیک پر پیرامیٹر پاس کروں یا اسٹیک پر جو بھی آپریشن میں ایس پی کو چھیڑے بغیر کرنے کی کوشش کروں کر کرنے کرنا چاہوں تو اس کے لیے ایس پی کے بجائے میں بی پی استعمال کروں کیونکہ ایس پی جو ہے نا وہ ہم کیوں نہیں چھڑتے وہ اس لیے نہیں چھیڑتے کہ وہ ایک پوائنٹر ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات جب ہم آگے جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ بعض اوقات وہ ہمیں بتائے بغیر تبدیل ہوتا رہتا ہے بیک گراؤنڈ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے وہ لیکن ہم جب بھی اسے ایکسس کریں گے وہ ایک جگہ پہ ہوگا بعض اوقات وہ اچھل کود کرتا رہتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ ذرا ڈیٹیل والی بات ہے تھوڑی سی وہ اپنے موقع پہ آئے گی ایک چیز اور دوسری اگر آپ غور سے دیکھیے گا تو ہم نے ایک بات بالکل شروع میں بتائی تھی کہ چار رجسٹر ہیں جو میموری ایکسس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے B X S I D I B P S P ان میں شامل نہیں ہے لہذا ایس پی کو میں کسی موو میں کسی ایڈ میں ایز بریکٹڈ پیرامیٹر نہیں لا سکتا بریکٹڈ پیرامیٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کو as a pointer in memory کسی انسٹرکشن کے اندر نہیں استعمال کر سکتا وہ ہے پوائنٹر ان میموری لیکن وہ آٹومیٹک پوائنٹر ان میموری ہے وہ آپشنل پوائنٹر ان میموری نہیں ہے وہ آٹومیٹک ہے کال کی صورت میں ریٹ کی صورت میں پش کی صورت میں پاپ کی صورت میں انٹ کی صورت میں آئی ریٹ کی صورت میں وہ ایک آٹومیٹک پیرامیٹر ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جو بیسیکلی یعنی اس کا کوئی ایز اے جنرک پوائنٹر اس کا کوئی رول نہیں ہے نہ وہ لیگل ہے اس کو استعمال کرنا at least I A P X eighty eight کے آرکیٹیکچر میں وہ لیگل نہیں ہے اس کو پوائنٹر کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو جب ہم اسے نہیں کر سکتے تو اس کی جگہ پر اس کے کے اس اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ اسٹیک کے اندر ایکسس پرووائڈ کرنے والا رجسٹر جو ہے وہ اب ہمارا بی پی ہے ٹھیک ہے نا اس کے ڈیزائنر نے آئی ای پی ایکس کے ڈیزائنر نے ہمیں base pointer register B P register جو ہے وہ دیا ہے جس کو استعمال کر کے ہم اسٹیک کے اندر جا سکتے ہیں اسٹیک کو چھیڑے بغیر اس کے اسٹرکچر کو کسی قسم سے موڈیفائی کیے بغیر ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اب یہ جو ہمارا رجسٹر ہے نا بیس پوائنٹر رجسٹر اس میں پوائنٹ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی اپنی ویلیو جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کس طریقے سے ہمیں یہ پتا لگے گا کہ جی ہمارے پیرامیٹرز کہاں پڑے ہوئے ہیں یہ ذرا شاید ابھی تھوڑا سا اتنا کلیئر بات میں نے نہیں کہی پوائنٹ یہ ہے کہ بی پی کو بی پی کو ویلیو کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا فرض کیجئے کہ میں نے ایک پیرامیٹر پش کیا اس ٹیک پر پیرامیٹر کیسے پش کریں گے فرض کیجیے کہ کانسٹنٹ پش کرنا ہے تو اس کو کسی رجسٹر میں ایکس رجسٹر میں ڈالا پش ایکس وہ اس ٹیک پر چلا گیا دوسرا پیرامیٹر پھر ایکس رجسٹر میں ڈالا پوش ایکس وہ دو پیرامیٹر پر چلے گئے اب میں نے کہا کال کال کرو ببل سارٹ یا کوئی بھی روٹین ہماری جو ہے کال ببل تو ریٹرن ایڈریس جو ہے وہ اسٹیک پر چلا گیا ٹھیک ہے نا ببل شارٹ کا ریٹرن ایڈریس جو ہے ببل سارٹ سے واپس آنے کے لیے جو ایڈریس ہمیں چاہیے وہ اسٹیک پر چلا گیا اور ہم ببل شارٹ میں چلے گئے اب اس پوائنٹ کے اوپر جہاں یہ مومنٹ جو ہے جس مومنٹ پہ کہ میں ببل سارٹ کی پہلی انسٹرکشن پر کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا اس مومنٹ پہ جو ایس پی کی ویلو ہے اس ویلو سے اس ویلو پر ریٹرن ایڈریس ہے اس سے دو بائٹ نیچے میرا دوسرا پیرامیٹر ہے اس سے دو بائٹ نیچے میرا پہلا پیرامیٹر یہ آرڈر آف پش کے حساب سے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا دوسرا پیرامیٹر اس کے بعد اور پہلا پیرامیٹر اس کے نیچے تو ایک ریفرنس پوائنٹ میرے پاس موجود ہے اس وقت ایک ریفرنس پوائنٹ موجود ہے کہ میرے پیرامیٹر کہاں ہیں اور وہ ریفرنس پوائنٹ کیا ہے ایس پی کی ویلو ایس پی کی اپنی ویلو وہ میرا ریفرنس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا کہ میرے پیرامیٹر اس وقت کہاں پڑے گا اگر یہ ویلو اس وقت اٹھا کے میں بی پی میں ڈال دوں یہی ویلو جو اس وقت ہے ایس پی کی یہ میں اٹھا کے بی پی میں ڈال دوں ٹھیک ہے نا تو بی پی اب ذرا سا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنا کہ B P plus zero offset یعنی offset plus base addressing میں کر رہا ہوں بی پی پلس زیرو پر کیا پڑا ہوگا ریٹرن ایڈریس جہاں پر ایس پی اس وقت تھا بی پی پلس ٹو پر کیا پڑا ہوگا دوسرا پیرامیٹر اور بی پی پلس فور پر کیا پڑا ہوگا پہلا پیرامیٹر ٹھیک ہے نا کیوں کہ ایس پی کا بھی ڈیفالٹ سیگمنٹ ایس ایس ہے اور بی پی کا بھی ڈیفالٹ سیگمنٹ ایس ایس ہے لہذا دونوں اسی میموری لوکیشن پر پوائنٹ کر رہے ہیں بی پی اور ایس پی میں دونوں میں ویلو ایک ہی ہے لہذا دونوں اسی میموری لوکیشن پر پوائنٹ کر رہے ہیں اب جہاں پر ایس پی ہے وہیں پر بی پی پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایس پی ریٹرن ایڈریس پر ہے اس سے دو نیچے نیچے سے مراد ہے پلس ٹو کیوں یہ ڈیکریمنٹنگ اسٹیک ہے جو اسٹیک میں نیچے ویلوز دبی پڑی ہیں ان کے ایڈریس بڑے ہوں گے ٹھیک ہے نا بڑے ہوں گے تو یہاں سے دو بائٹ اوپر ٹھیک ہے دو بائٹ اوپر پہلا پیرامیٹر ہے دوسرا پیرامیٹر ہے اور اس سے دو بائٹ اوپر پہلا پیرامیٹر ہے اگر میں ہائر ایڈریس کو نیچے کی طرف دیکھنے دیکھیں اگر الٹا کر دو گے تو یہ الٹ جائے گا یعنی ویژن الٹ جائے گا اس کا لیکن نارملی مجھے عادت ہے اس کو اس طرح دیکھنے کی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے بس میری عادت ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ بی پی پلس زیرو پر چونکہ بی پی اور ایس پی پی سیم ہے بی پلس زیرو پر ریٹرن ایڈریس ہے پلس ٹو بائٹس نیچے دوسرا پیرامیٹر ہے پلس اس سے پلس ٹو بائٹ نیچے یعنی ریفرنس ویلو سے پلس فور بائٹ نیچے پہلا پیرامیٹر ہے ٹھیک ہے نا تو اگر میں داخل ہوتے ہی ایس پی کی ویلو کو اسنیپ کر لوں اس کی کاپی بی پی میں بنا لوں تو اس وقت جو اسٹیک کی کنڈیشن ہے وہاں پہ فریز کر کے ایک پوائنٹر میرے پاس آ جائے گا اس کے آف سیٹ سے plus two plus four plus six plus eight اس ڈائریکشن میں میں میموری کو ایکسس کر سکتا ہوں ہاں، جو جس کو ہم کہیں گے فارورڈ ریفرنس کر سکتا ہوں مائنس ٹو بیکورڈ ریفرنس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پر ایس پی تھا یہ ایس پی کی سنیپ شاٹ ویلو میں اس کو میں اس کو خود کہتا ہوں کہ یہ سمجھو کہ اس وقت اسٹیک پوائنٹر کا اسنیپ شاٹ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اب اس اسنیپ شاٹ کے ریفر اب ایس پی چاہے اوپر نیچے ہوتا جائے اب ایس پی چاہے جیسے مرضی تبدیل کرے ٹھیک ہے یعنی اوپر کی طرف تو ہو لوئر ایڈریس کی طرف جائے نچلے ایڈریس کی طرف نہ جائے نچلے ایڈریس کی طرف گیا تو یہ تو پاپ ہو جائیں گے یہ سارا کچھ جہاں مرضی ایس پی اوپر گھومتا رہے میرے میرا یہ ریفرنس جو ہے میرا ڈیٹم پوائنٹ میرا زیرو سیٹ ہو گیا یہاں پر اور اس زیرو کے ریفرنس سے میں نیچے جو ہے وہ ایکسس کر سکتا ہوں اپنے ویریبل جو پڑے ہوئے اس ٹائپ کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہ بات میرے خیال میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ایس پی کو بی پی میں لے کر کے آتے ہیں اور پھر بی پی کے تھرو ان تمام پیرامیٹرس کو جو دبے پڑے ہیں بیچارے اسٹیک کے اندر ان کو ہم استعمال ان, کی کاپیز ہم ہمارے ایکسس میں آ جاتے ہیں انہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہے وہ یہ کہ بی پی کی خود اپنی ویلیو ٹھیک ہے نا ایک پروسیجر میں میں آیا ہوں بی پی کی ایک ویلیو میرے پاس ہے وہاں سے میں دوسرے پروسیجر میں گیا اگر میں بی پی کی ویلیو چینج کر دوں تو پچھلے پروسیجر میں جو چیز ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی وہی کانسیپٹ وہی ہے جو پچھلے ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا کہ جی کسی بھی رجسٹر کو چھیڑنے سے پہلے ہم اس کو سیو کر دیں تو جو جنرل ہم یوز کرتے ہیں نا ایک بالکل جس کو میں کہوں گا کہ تقریباً بالکل اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے بی پی کی ویلو سیو کرو ٹھیک ہے push B P push B P کیا جو بھی کرنٹ ویلو بی پی میں تھی وہ اسٹیک پر چلی گئی اس کے بعد move B P comma S P S P کی ویلو کو بی پی ملے گا ٹھیک ہے نا اب اب جیسے پہلے میں نے وہ ریفرنس بتائے ہیں کہ پلس ٹو پر یہ پلس فور پر یہ یہ ریفرنس تھوڑا چینج ہوا دو بائٹ اور چینج ہو گیا کیونکہ اب بی پی پلس زیرو پر بی پی کی ہی پرانی ویلو پڑی ہوئی ہے جو ابھی میں نے پوش کی اسٹیک پر ٹھیک ہے نا اس سے پلس ٹو نیچے ریٹرن ایڈریس پڑا ہوا ہے in case of a intra segment call not an inter segment call intra segment call I P پڑا ہوا ٹھیک ہے نا کیونکہ انٹرا سیگمنٹ کال کے اندر صرف دو بائٹس ایک ورڈ پش ہوتا ہے پر انٹر سیگمنٹ کے کیس میں چار بائٹ دو ورڈ پش ہوتے ہیں ایک سی ایس کا اور ایک آئی پی کا لیکن وہ ہم ابھی بعد میں دیکھیں گے یہ جو چیز ویلو ہم نے اسٹیک کے اندر ڈالی اس کے بعد یعنی یہ پلس ٹو پر اب اب پلس ٹو پر ریٹرن ایڈریس آ گیا اس کے بعد پلس فور پر دوسرا پیرامیٹر اور پلس سکس پر پہلا پیرامیٹر ٹھیک ہے نا یہ میں تھوڑا سا آپ کو یعنی یہاں پر یہ کر کے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو اس کے آپریشن کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں ایک شارٹ اس میں بلکہ میں سیدھا آپ کو پہلے ببل سارٹ ہی دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا وہ ببل سارٹ کے اندر کس طریقے سے ہم پیرامیٹرز کو پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے رجسٹرز جب ہم نہیں استعمال کرتے پیرامیٹر کو ہم کس طریقے سے پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ببل سارٹ کے اندر ہم کس طریقے سے جا کے ایکسس کر رہے ہیں یہ ابھی میں آپ کو اس کی ڈیمانسٹریشن کرواتا ہوں یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے ببل سارٹ کا جو نیا پروگرام ہم نے لکھا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو مین پروگرام ہے نا جہاں پہ کہ ہم پیرامیٹر کو پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ پیرامیٹر ہم پاس کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ڈیٹا یعنی جو ایڈریس آف آور ایرے ہے جو ہمارے ایرے کا ایڈریس ہے وہ پہلے ہمیں اسے بھیجنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم اس ایرے کا کاؤنٹ ہم اسے بھیج رہے ہیں تو move X comma data data data which is the the address of of of actually set ٹھیک ہے نا وہ ہم نے پش کر دیا اسٹیک پر اس کے بعد موو ایکس کوما ٹین دس ایلیمنٹ اس اس کے کو ہم نے اسٹیک پر پش کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس جو ہے یہ بائٹ ہے لیکن چونکہ ہم اسٹیک پر ورڈ کے علاوہ کوئی آپریشن کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ورڈ یونٹ ہی ہمارا ہوتا ہے آپریشن کا اس لیے ہمیں پورا کا پورا ایکس ہی پش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ببل سارٹ کال کر لیا اب دیکھتے ہیں ببل سارٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں ببل سارٹ میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے سے پہلے پہلے بی بی پی پی کی کی چینج کرنے ہم اسے سیو کر دیں ٹھیک ہے نا اسٹیک پر سیو کر دیں اب اسٹیک کی پوزیشن ذرا ویژلائز کرتے رہیے ذہن کے اندر لاتے رہیے کہ اسٹیک کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اسٹیک کی پوزیشن یہ ہے کہ اسٹیک میں جتنا ہم جانتے ہیں ابھی ہمارا جو ویژن ہے اس ویژن کے اندر سب سے نیچے دبا ہوا ہے آف سیٹ ڈیٹا کا اس کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریٹرن ایڈریس ہے اور اس کے اوپر یہ بی پی کی فریشلی ابھی جو پش کی ہے ویلو وہ ہے ٹھیک ہے یہ فارمیشن ہے اسٹیک کی اس وقت اس کے بعد ہم اسٹیک پوائنٹر میں جو بھی ویلو ہے اس کو بی پی میں ٹرانسفر کر دیتے بی پی میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اب ہم نے چار پش کیے یہاں پہ جو رجسٹر ہم چینج کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ہم نے پش کر دیے X B X C X اور ایس آئی ٹھیک ہے یہ چاروں رجسٹر ہم نے اس کے اندر اسٹیک کے اندر ڈال دی اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان چار پش سے ایس پی تو تبدیل ہوا ہے مگر بی پی تبدیل نہیں ہوا ٹھیک ہے بی پی میں تو وہی پرانی ویلو پڑی ہوئی ہے لہذا ہمارے جو آفسیٹس ہیں نا وہ سیم ہی رہیں گے یہاں پر وہ آف سیٹس جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پش کرنے سے پہلے اسنیپ شاٹ میں نے ایس ایس پی پی پی کا بی میں اسٹور کر لیا تھا اب یہ چار پش کرنے کے بعد تو آٹھ بائٹ اوپر چلا گیا ٹھیک ہے نا لیکن بی پی وہیں پر ہے کیونکہ اس میں تو پرانی ویلیو اس نے تو تبدیل نہیں ہونا جب تک کہ ہم اسے تبدیل نہ کریں ٹھیک ہے لہٰذا ہمارے ریفرنس جو ہیں وہ وہی رہیں گے اسٹیک کی سچویشن بدل جائے گی لیکن ہمارے ریفرنس وہیں پر رہیں گے جہاں نے ہم نے ان کو اسنیپ کیا تھا بی پی کے کیس میں جو دوسری انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم اپنا پہلا پیرامیٹر بی ایکس میں اٹھا لیتے ہیں یہ جو سب سے نیچے جو دبا ہوا تھا بےچارا یہ ڈیٹا کا آف سیٹ ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے بی ایکس میں اٹھا لیا اس کے بعد بی پی یہ بی پی پلس سکس پر ہے بالکل ویسے یاد ہے یاد ہے پھر کیلکولیٹ کرتا ہوں بی پی پلس زیرو پر بی پی کی پرانی ویلیو جو ابھی ہم نے پوش کی بی پی پلس ٹو پر return address intra segment call کے نتیجے میں جو آف سیٹ ہے صرف بی پی پلس فور پر کاؤنٹ اور بی پی پلس سکس پر ایڈریس ٹھیک ہے تو بی پی پلس سکس سے بی ایکس میں میں نے ایڈریس اٹھا لیا اور بی پی پلس فور سے سی ایکس میں میں نے کاؤنٹ اٹھا لیا اور آگے ہم سارا آپریشن جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے کہ ہم کرتے آئے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کے آخر میں پہنچے تو یہ دیکھو کہ ہم پہلے تو اپنے رجسٹر جو ہیں S I C X B X اور اے ایکس یہ جو ہم نے پش کیے تھے وہ اٹھا لیے پاپ کر لیے اسٹیک سے اس کے بعد بی پی پڑا ہوا ہے بی پی ہم نے اٹھا لیا اس کے بعد یہ جو انسٹرکشن ہے ریٹ فور یہ میں نے جب ریٹ این کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ ریٹ کے بعد اگر این ہو تو وہ ویلو بھی اسٹیک پوائنٹر میں ایڈ ہو جائے گی after after popping the return address it will add four in S P in this case اب پہلے جو ہے میں یہ تمہیں کر کے دکھاؤں گا میں نے آپریشن بتا دیا ٹھیک ہے نا یہ میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد میں اس کی ایک ذرا چونکہ ذرا ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے وہ میں ذرا بعد میں دوں گا اب ہم چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے فنکشن کس طریقے سے کر رہا ہے یا ہماری کنسنٹریشن جو ہے اس کیس کے اندر وہ بی پی کے آپریشن پر ہے اب یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ پروگرام آ گیا وہی پروگرام ہے جو کہ ہم نے پہلے کیا اس میں اب مطلب آپ لوگ ببل سارٹ پر بہت زیادہ دھیان مت دیجیے گا کہ اس کا آپریشن کیسے اس وقت دھیان دیجیے کہ بی پی کیسے فنکشن کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کال کرنے سے پہلے ہم نے پیرامیٹرس کو اسٹیک پر پش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا کا ایڈریس جو کہ ٹریڈیشنلی اس وقت سے لے کر کے ابھی تک کنسسٹنٹلی 0103 پر چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم نے سب سے پہلے اسٹیک پر پوش کیا اس کے بعد count zero zero zero A دس کا کاؤنٹ وہ ہم نے اسٹیک پر پوش کیا ٹھیک ہے نا وہ آپ دیکھو اسٹیک کے اوپر سچویشن جو چل رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم نے ببل سارٹ کال کیا ٹھیک ہے نا اب ببل سارٹ میں بالکل وہی آرڈر جو ابھی آپ نے دیکھا پروگرام میں پہلے بی پی کو سیو کر دیا ٹھیک ہے نا پش بی پی کیا بی پی سٹور ہو گیا اب جو بھی ویلیو تھی وہ زیرو تھی یا جو بھی تھی وہ اسٹور ہو گیا پرانی ویلو سیو کرنے کا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز زیرو ہے تو اس کو سیو کرنے کا کیا فائدہ نہیں زیرو بھی بہت اہم ہوتا ہے وہ ویلو ہے بس ایک اسے ہمیں سیو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو کرنٹ ویلو ہے ایس پی کی اسے ہم بی پی میں لے آتے یہ جب ہم نے move B P comma S P کیا تو یہ پوزیشن جو ہے ایس پی کی وہ بی پی میں آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اب جب دیکھو کہ اب جب ہم پش کریں گے چار پشز ہیں اس کے نیچے وہ ایس پی کو تو چینج کریں گی بی پی کو چینج نہیں کریں گی ٹھیک ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چار پش کرنے کے بعد S P F F F F F E E پر آ گیا لیکن B P F F F six پر ہی ہے جو کہ پرانی ویلیو ہم نے اس میں ڈالی تھی لہذا بی پی ایس پی کی پرانی پوزیشن پر ہی کر رہا ہے اور ہمارے ریفرنسز ابھی بھی اسی طرح ویلڈ ہیں جیسے یہ پش کرنے سے پہلے ویلڈ تھے اسی وجہ سے اسنیپ شاٹ جو ہے نا پہلے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی رجسٹر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب نیچے ہم آ گئے نیچے دیکھو move B B X comma P plus zero six ٹھیک ہے ایگزیکٹلی دیکھیں آپ ادھر جو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ ٹاپ کے قریب یہ کوڈ ونڈو کے اوپر جو ڈیٹا وہ دکھا رہا ہے وہ کیا ہے zero one zero three B P plus zero six zero one zero three پر پوائنٹ کر رہا ہے یہ جو ایڈریس ہم نے پش کیا تھا اسٹیک پر ٹھیک ہے یہ ہم نے بی ایکس میں لوڈ کر لیا ٹھیک اس کے بعد جو ایڈریس جو کاؤنٹ ہم نے پش کیا تھا اسٹیک پر وہ B P plus zero four پر ہے وہ اب ہم نے سی ایکس میں لوڈ کر لیا ٹھیک ہے میرے خیال میں میرا ذاتی انٹرسٹ تو یہیں تک تھا جب میں نے اسے ایکسس کر لیا ٹھیک ہے نا اب میں اس کو فل سپیڈ سے یہ الگوریدم جو ہے اس کو میں ایگزیکیوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں بی ایکس کے اندر وہ ویلیو جو مجھے چاہیے تھی ٹھیک ہے سی ایکس کے اندر وہ ویلیو ہے جو مجھے چاہیے تھی اس لیے اب یہ پورا آپریشن جو ہے بالکل اسی طریقے سے چلے گا اب یہ پورا یہ جو ہے اپنا الگوریدم ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اب جب میں اینڈ پر آتا ہوں آخر میں آتا ہوں اصل میں ہمارا ریشنل کیا تھا اس کے اندر ہمارا ریشنل یہ تھا کہ جو رجسٹر ہم استعمال کریں وہ سارے کے سارے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس میں کوئی تبدیل نہ آئے دوسرے بی پی کے ذریعے کس طریقے سے اسٹیک پر سے وہ پیرامیٹر ہم نے ایکسیس کیے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو آپریشن دیکھنے والا ہے ایک تو یہ کہ پاپ تو جیسے نارمل چلے گا وہ ویسے چلے گا ریٹ فور جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ پہلا پاپ میں نے کیا ایس آئی اٹھا لیا ایس آئی کی وہی ویلو پرانی واپس آ گئی جو زیرو زیرو زیرو تھی پھر سی ایکس میں نے اٹھایا ٹھیک ہے سی ایکس میں جو پرانی ویلو تھی زیرو زیرو نائن بی وہ واپس آ گئی پھر بی ایکس میں نے اٹھایا بی ایکس میں زیرو تھا وہ واپس آ گیا اے ایکس میں زیرو زیرو زیرو اے تھا ٹھیک ہے وہ آ گیا بی پی میں زیرو تھا ٹھیک ہے وہ واپس آ گیا اب یہ ریٹ فور جب میں کروں گا اس میں اب غور سے جو دیکھو آپ وہ یہ کہ ایس پی میں کیا ہے ایس پی میں ہے ایف ایف ایف ایٹ ٹھیک ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ایف ایف ایف ایٹ جو ہے وہ جب ریٹ کرے گا تو اس کو دو کا دو یعنی دو زیادہ ہونا چاہیے دو اس میں ایڈ ہونا چاہیے لیکن جب میں یہ ریٹ فور کروں گا یہ ریٹ فور میں نے کیا اور میں واپس آیا اب ایس پی میں ویلو ہے ایف ایف ایف ای ٹھیک ہے یہ کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ریٹ نے پہلے پہلے ریٹ ریٹ ریٹ یہ این کی فارم ہے نے پاپ کیا ریٹرن ایڈریس ٹھیک ہے اس کو آئی پی میں ڈالا اس کے بعد جو این تھا نا اسے بھی ایس پی میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ این بھی ایڈ کر دیا ایس پی کے اندر جب اس نے این ایڈ کر دیا ایس پی کے اندر تو ایس پی کی ویلو پہنچی یہاں پر ایف ایف ایف ای یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایگزیکٹلی exactly ایس پی کی وہ ویلو ہے جو پیرامیٹر پش کرنے سے پہلے تھی ٹھیک ہے نا یہ بات ذرا دھیان سے میری سننا کہ ایس پی کی یہ وہ ویلو ہے جو اسٹیک پر پیرامیٹر پش کرنے سے پہلے تھی ٹھیک ہے نا یہ جملہ جو ہے اس کو میں ابھی ابھی مزید ایکسپلین کروں گا یہ جو بات میں نے کہی ہے نا کہ اس چیز کو میں یہ جو ریٹ این ہے اور یہ کیوں ہے یعنی اس نے وہ جو نمبر ایڈ کیا ہے اس کے اندر وہ کیوں ایڈ کیا ہے یہ ذرا تفصیل سے ڈسکس کرنے والی چیز ہے یہ جو یعنی فارمیشن ہے نا passing parameters to a subroutine جب ہم پیرامیٹرز کسی سب روٹین کو پاس کرتے ہیں تھرو اسٹیک اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے جب ہم نے اسٹیک کے اوپر یہ پیرامیٹرز رکھے اور ہم کال کر کے اس سب روٹین میں چلے گئے ٹھیک ہے اس سب روٹین نے اپنا فنکشن کیا ہم واپس آئے اب اسٹیک پر جو پیرامیٹرز پڑے ہوئے ہیں یہ تو اب بیکار ہو گئے نا اب ان کا کوئی فنکشن نہیں ہے تو اس میں ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ اسٹیک کلیئر کرو اب اسٹیک کو کلیئر کرو ٹھیک ہے نا یہاں پر ایک جنرل ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیک کلیئر کرنا کال کرنے والے کی ذمہ داری ہے یا جسے کال کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ٹھیک ہے نا کالر یا کالی اسٹیک کون کلیئر کرے گا جس نے کال کیا ہے وہ کلیئر کرے گا یا جس کو کال کیا گیا ہے وہ کلیئر کرے گا ٹھیک ہے نا جنرلی جو لینگویجز ڈفرنٹ لینگویجز یا ڈفرینٹ جو جو ہم کہیں گے کہ جناب ایک طرح سے پریویلنٹ جو چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جو پروسیجر جسے کال کیا گیا ہے وہ اسٹیک کو کلیئر کرے ٹھیک ہے اسی وجہ سے تقریباً جو جو جنرل ہمارے ایسے پروسیسرز ہیں کہ جو جنرل پرپس مقاصد کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی انسٹرکشن ضرور موجود ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کال کرنے والا جس نے کال کی ہے اگر وہ اس ٹیک کو کلیئر کرے تو اس ٹیک کے کلیئرنس کا آپریشن ہر جگہ پر ہر اس جگہ پر لکھا جائے گا بار بار جہاں جہاں سے کال ہو رہی ہے کیونکہ کال کرنے والے کی ذمہ داری ہے اس نے کال کیا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوا پھر ہم واپس آئے اب اس نے اسٹیک کلیئر کیا جب اس نے دوسری کال کی تو پھر پروسیجر میں گئے پروسیجر اینڈ ہوا واپس آئے اس نے پھر یہاں پہ اسٹیک کلیئر کرنا ہے تو یہ جو اسٹیک کلیئر کرنے کے لیے جو بھی کوڈ ہمیں لکھنا ہے چاہے وہ ایک انسٹرکشن کا ہو چاہے وہ دو انسٹرکشن کا ہو ٹھیک ہے نا وہ ہر اس انسٹنس پر ریپیٹ ہوگا جس انسٹنس پر کہ وہ کال آپ کریں گے ٹھیک ہے جو کہ ایک لحاظ سے کوڈ ڈینسٹی کے لحاظ سے یعنی نمبر آف انسٹرکشن کے لحاظ سے یہ بہت ایفیشینٹ میتھڈ نہیں ٹھیک ہے نا اس لیے جو اب زیادہ تر لینگویجز جو استعمال کرتی ہیں کنونشن اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اسٹیک کلیئر کرنا کس کی ذمہ داری ہے ان پیرامیٹرز کو صاف کرنا وائپ آؤٹ کرنا اسٹیک کو دوبارہ اوریجنل حالت میں لے کے آنا جو کہ پیرامیٹر ڈالنے سے پہلے تھے ٹھیک ہے نا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ جنرلی جو روٹینز فالو کرتی ہیں جنرلی جو ہائی لیول لینگویجز اب فالو کرتے ہیں وہ یہ کہ جس روٹین کو کال کیا گیا ہے وہی اسٹیک کلیئر کر کے بھیجیں ٹھیک ہے وہ کیوں کہ اگر کوڈ اسٹیک کلیئر کرنے کا کوڈ جو ہے وہ اس روٹین کے اندر ہم لکھ دیں تو وہ کوڈ ایک ہی دفعہ لکھا جائے اب چاہے آپ ایک ہزار دفعہ اسٹیک پر پیرامیٹر بھیج کر کے ایک ہزار دفعہ آپ اسے کال کریں وہ جو کلیئرنس کا کوڈ ہے وہ اس کی ایک ہی کاپی ہوگی جو کہ سب روٹین کے اندر ہے یہ جو اسٹیک کلیئر کرنے کا طریقہ ہے یعنی یہ کہ جو جس کو کال کیا گیا ہے جو سب روٹین ہے وہ اسٹیک کو کلیئر کرے ٹھیک ہے نا یہ ایک لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوڈ ایفیشینٹ ہے اس میں یعنی اس میں زیادہ کوڈ آپ کو نہیں لکھنا پڑتا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہر کال کے ساتھ پھر اسٹیک کلیئر کرنے کا کوڈ نہیں ہوگا اسٹیک کلیئر کرنے کا کوڈ ایک ہی دفعہ جو جس روٹین کو کال کیا گیا ہے اس روٹین کے اندر لکھا جائے گا ٹھیک ہے نا اور بس اس کے بعد وہ بار بار جو ہے وہ اسی کے اندر استعمال ہو لیکن اگر جنرل پروسیس کو آپ دیکھیں نا تو اگر آپ کے پاس یہ ریٹ این کی ٹائپ جو ہے یعنی یہ جو ریٹ این والی انسٹرکشن ہے یہ اگر نہ ہونا تو کالی اسٹیک کلیئر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کالی کو اسٹیک کلیئر کرنے کے لیے کافی سارے آپریشن کرنے پڑیں گے پہلے وہ ریٹرن ایڈریس پاپ کرے اسٹیک پر سے کچھ بھی کرنے سے پہلے ریٹرن ایڈریس پاپ کرے ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ جو پیرامیٹرز پڑے ہوئے ہیں اسٹیک پر ان کو صاف کرے پھر یہ ریٹرن ایڈریس پش کرے ٹھیک ہے پھر ریٹرن کرے وہ ایک لمبا پروسیجر ہے اور جو میرا اپنا تجربہ ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ جب یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے انسٹرکشن یہ اس طرح کی کہ ریٹرن کے ساتھ اسٹیک کو مینیپولیٹ کرنے کا وہ ہو تب ہی جا کر جو ہائی لیول لینگویجز یا جنرل لینگویجز جو ہیں ان کے اندر یہ چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے کہ کالی جو ہے وہ اسٹیک کو کلیئر کرے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیک کو کلیئر کیا جائے تو اس چیز کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیرامیٹر میں نے اس سب روٹین کے لیے ڈالے تھے جب اس سب روٹین نے ان کو استعمال کر لیا تو اب ان پیرامیٹر کا میرے لیے کوئی اب فائدہ نہیں ٹھیک ہے لہذا اسٹیک کو کیونکہ اگر اسٹیک کو میں کلیئر نہیں کرتا اس کی پوزیشن کو واپس نہیں لاتا تو ہر دفعہ اسٹیک چار بائٹ چھ بائٹ آٹھ بائٹ اوپر چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا حتیٰ کہ وہ جا کر کے اپنے سیگمنٹ کے ٹاپ سے ٹکرائے ٹھیک ہے ٹکرائے گا تو خیر کوئی دھماکہ نہیں ہوگا ریپ اراؤنڈ ہو جائے گا اور سسٹم آپ کا انسٹیبل کنڈیشن کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیک اوور فلو ہو جائے گا اگر ہم اسے کلیئر نہیں کرتے تو کلیئرنس جو ہے یہ ضروری ہے اگر پیرامیٹر اسٹیک کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کی کلیئرنس ضروری ہے ادروائز اسٹیک جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا جائے گا اب یہ اس کی کلیئرنس کالر کرتا ہے یا کالی کرتا ہے اول تو یہ ڈفرینٹ لینگویج کنوینشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا میتھڈ اختیار کرتے ہیں لیکن پریویلنٹ اور ایفیشینٹ میتھڈ یہ ہے کہ جو جس کو کال کیا گیا جو سب روٹین ہے ٹھیک ہے نا وہ اسٹیک کو کلیئر کرے یہ ہے جس کی جگہ پہ جا کے ریٹ این جو ہے ریٹ کیونکہ ریٹ کی ریٹ این کی ڈیفینیشن جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ پہلے آئی پی پاپ کرتا ہے اسٹیک سے پھر ایس پی میں ایڈ کرتا ہے یہ آرڈر بہت اہم ہے اگر وہ پہلے ایڈ کر دے اور پھر, پھر ریٹ کرے تو پھر اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا وہ پہلے آئی پی اٹھاتا ہے پھر ایس پی میں ایڈیشن کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس سے آٹومیٹیکلی وہ کام ہو جاتا ہے کہ یہ چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر اسٹیک کی کنڈیشن دیکھو تو دو بائٹ نیچے جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایڈریس پڑا ہوا ہے اس کے اوپر دو بائٹ جو ہے وہ ہمارا کاؤنٹ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا ریٹرن ایڈریس پڑا ہوا ہے تو جب ہم نے ریٹ فور کیا تو پہلے یہ ریٹرن ایڈریس پاپ ہو کر کے آئی پی میں چلا گیا اور چار ایڈ ہوئے چار ایڈ ہوئے تو آٹومیٹیکلی اسٹیک پوائنٹر ان دو پیرامیٹر کو یوں کر کے نیچے آ گیا میں نے اسے پاپ نہیں کیا پاپ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اب میرے پاس اس کا کوئی استعمال نہیں میں نے اسے پاپ نہیں کیا میں نے اسے ڈسکارڈ کیا اس کو ہم کہتے ہیں پیرامیٹر جو اسٹیک پر ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں وہ ہمیں اب اب ان کی ضرورت نہیں یہ تو چیز جو ہے نا ابھی جو میں نے بتائی یہ ہے ان پیرامیٹر سے ریلیٹڈ کہ جو پیرامیٹرس کے میں اس کو پاس آن کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پر اسٹیک کے اوپر ایک اور بڑا اہم آپریشن ہم کرتے ہیں ایک بڑی اہم چیز ہم کرتے ہیں جو جنرلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ ایک چیز جانتے ہوں گے لوکل ویریبلس ٹھیک ہے نا وہ ویریبلس کے جو جن کی لائف اتنی ہوتی ہے جتنی دیر اس پروسیجر کے اندر ہم رہتے ہیں جب ہم اس پروسیجر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے وہ ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی یعنی ٹیمپریرلی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہم انہیں ٹیمپریرلی بناتے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے بعد ہم جب باہر آتے ہیں تو خود بخود وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی وہ کوئی پرماننٹ اسپیس نہیں لیتے ٹھیک ہے ہمارے یعنی جو ہمارے پاس میموری اویلیبل ہے اس میموری کے اندر وہ کوئی پرماننٹ اسپیس نہیں لیتے جو ہمارے گلوبل ویریبلس ہوتے ہیں نا یہ پرماننٹ اسپیس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے لوکل ویریبلس ہوتے ہیں وہ ضرورت کے تحت کریٹ ہوتے ہیں اور کریٹ ہونے کے بعد استعمال ہوتے ہیں استعمال ہونے کے بعد ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ختم ہو جاتے ہیں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لوکل ویریبلس ہیں یہ جنرلی کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی ہائی لیول لینگویج ہو اسمبلی لینگویج ہو ٹھیک ہے نا اس طرح کے پیرامیٹر جو ہیں وہ ہمیشہ ڈائنمکلی اسٹیک پر بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنوینشن ہے سمجھو اور سب سے کنوینئنٹ جگہ ان کی سب سے آسان جگہ ان کی جو ہے نا وہ اسٹیک ہے اس کے اوپر اسے بنایا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس روٹین کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ویریبل کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ جب تک کہ ہم اس روٹین کے اندر ہیں اس ویریبل کے کوئی معنی ہے جب ہم اس سے باہر نکل گئے اب اس ویریبل کے کوئی معنی نہیں ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے نا اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو ایک تو یہ کہ ری یوزبلٹی آف اسپیس آ جاتی ہے اب دوسری روٹین کے اندر اس کے جو ویریبلس ہیں وہ بھی اسی اسپیس میں بن جاتے ہیں پہلا روٹین میں ہم گئے جو کرنٹ اسٹیک ہے اس کے اوپر میں نے ویریبل بنائے اپنے ٹھیک ہے ٹیمپرری ویریبل بنائے ان کو استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد وہ سب صاف کرتا ہوا واپس آ گیا ٹھیک ہے تو یہ میموری کا ایریا جو پہلے میں استعمال کر رہا تھا فارغ ہو گیا دوسری روٹین میں گیا اس نے اپنے پیرامیٹر اسی میموری ایریا میں بنائے ٹھیک ہے ان کا لائف ٹائم لائف اسپین جو ہے وہ اتنا ہے اتنی دیر کا ہے جتنی دیر کے میں اس روٹین میں رہتا ہوں ٹھیک ہے جب میں اسے نکلتا ہوں تو میں اسے ڈسکارڈ کر دیتا ہوں اس کے لیے اسٹیک کی ایک خاص طرح کی ہم مینیپولیشن جو ہے وہ کرتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو نا ایک سلائڈ کے ذریعے کے ذریعے بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہم ایک گیپ پروڈیوس کرتے ہیں اس ٹیک کے اندر اور اس گیپ کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں فار ٹیمپرری ویریبلس یہاں پر اس مثال کے طور پر جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ پھر وہی ہے میں نے مثال دوبارہ ببل سارٹ والی ہی لی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ببل سارٹ کے اندر ببل سارٹ کی جو سب روٹین ہے اس کے اندر ایک لوکل ویریبل ہم نے بنایا ہوا تھا یہ جب ہم نے بنایا تھا نا اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ تھا ہم اس اس کو مثال کے لیے استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا وہ لوکل ویریبل کون سا تھا وہ سویپ فلیگ ٹھیک ہے سویپ فلیگ ہمارا جو ہے وہ ہمارا لوکل ویریبل تھا اور اس سویپ فلیگ کو ہم نے استعمال کیا تھا کہ اس چیز کو یعنی اس چیز کی نشانی رکھنے کے لیے کہ اس پرٹیکولر اٹریشن کے اندر ہم نے کوئی سویپ کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک ہے نا اب یہ کام کیسے کرتا ہے اب اگر میں سویپ فلیگ ڈیفائن کر دیتا ہوں تو جیسا پہلے میں نے ڈیفائن کیا تھا سویپ فلیگ ایک دفعہ میں نے ڈیفائن کر دیا وہ سویپ فلیگ نے اپنی جگہ لے لی پرماننٹلی لے لی ٹھیک ہے نا اب میں ببل سارٹ میں ہوں یا میں ببل سارٹ میں نہیں ہوں سویپ فلیگ کی وہ جگہ جو ہے وہ ہماری پرماننٹ ڈکلیئر ہو گئی ابھی تک جو ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں ابھی تک جو پروگرامز دکھائے ہیں اس میں سویپ فلیگ اس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا یوں سمجھیے کہ ہم نے پرماننٹلی ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر اپنا سویپ فلیگ ڈیفائن کر دیا تھا حالانکہ اس سویپ فلیگ کی ضرورت صرف ببل سارٹ سب روٹین کو تھی تو اب یہ سویپ فلیگ جو ہے اب ہم بنائیں گے اسٹیک کے اوپر کیونکہ صرف ببل سارٹ کو ضرورت ہے ہم ببل سارٹ اسے استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جب ہم نکلیں گے ببل سارٹ سے تو یہ ڈسکارڈ کر کے چلے جائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں سویپ فلیک کی ضرورت نہیں ہوتی اب جو پروسیس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ اسٹیک جو ہے یہ ڈیکریمنٹنگ اسٹیک یعنی جب ہم اس میں کوئی ویلو پش کریں گے تو یہ ڈیکریمنٹ کرے گا ٹھیک ہے نا یعنی یہ اپنے زیرو کی طرف بڑھتا ہے تو اگر میں اس کے اندر ایک ہول ایک گیپ پروڈیوس کر لوں اور اس گیپ کو استعمال کروں وہی بی پی کے تھرو ٹھیک ہے اس گیپ کو استعمال کروں آ, اپنے پیرامیٹر کے لیے تو اور باقی جتنے پش کے آپریشن ہوں گے نا وہ اس گیپ سے اوپر ہی ہوں گے ٹھیک ہے اس گیپ کے اوپر میں تمام پیرامیٹر پش کروں گا اور اس گیپ کو میں استعمال کر لوں گا as my temporary variable as my local variable as my automatic variable ٹھیک ہے نا یہ سارے ٹرمز جو ہیں یہ شاید آپ لوگوں نے سنی ہو یہ جنرل ٹرمز ہیں جو کہ لوکل یا یعنی ٹیمپرری ویریبلس کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب میں روٹین کے اندر جاؤں گا تو میں اسٹیک پوائنٹر کو تھوڑا ایک اسٹیپ اوپر اٹھا دوں گا اتنا اوپر اٹھا دوں گا خود ہی ٹھیک ہے نا اتنا اوپر اٹھا دوں گا جتنی اسپیس مجھے چاہیے فی الحال اس روٹین کے اندر مجھے ایک ورڈ کی اسپیس چاہیے اور یہ ذہن میں رکھو کہ اس اسٹیک پر ورڈ ویریبل ہی بن سکتا ہے بائٹ ویریبل نہیں بن سکتا اگر مجھے بائٹ ویریبل بنانا ہے تو بھی اسپیس مجھے ورڈ کی کریٹ کرنی پڑے گی چاہے اس میں سے میں بائٹ استعمال کروں ٹھیک ہے نا اسپیس ورڈ کی کریٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ آڈ ایڈریس پر نہیں جاتا وہ ایون ایڈریس پر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا آڈ ایڈریس جو ہے وہ لیگل نہیں ہوتا اسٹیک پوائنٹر کے لیے تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب میں روٹین میں داخل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں بی پی کو پش کروں ٹھیک ہے اور move B P comma S P یہ تو اب اسٹینڈرڈ سمجھ لو کہ یہ طریقہ ہے اسنیپ شاٹ میں نے ایس پی کے اندر لے لی اب اس کے بعد ایس پی کو مجھے مزید دو بائٹ اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈمی پش کر دو ایک لیکن وہ کچھ اچھا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ڈمی پش کرنے سے ایک ورڈ بنے گا فرض کرو مجھے ایک ورڈ نہیں چاہیے بلکہ ایک ہزار ورڈ چاہیے تو کیا ایک ہزار ڈمی پش کروں گا ایسا نہیں جتنی اسپیس چاہیے نا اتنا میں سبٹریکٹ کر لوں گا ایس پی میں سے ٹھیک ہے نا اتنا میں ایس پی میں سے مائنس کر دوں گا جب مائنس کروں گا تو آٹومیٹکلی ایک گیپ کریٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ گیپ جو ہے یہ گیپ کوئی بھی اس گیپ کو استعمال نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ گیپ بنانے کے بعد میں اپنے وہ تمام رجسٹر جنہیں میں اسٹور سیو کرنا چاہتا ہوں وہ رجسٹر میں پش کروں گا تو دیکھو جب میں یہ پش کروں گا تو وہ رجسٹر اس گیپ کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ گیپ درمیان میں میرے لیے موجود رہے گا اب میں اس گیپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ میرا سویپ ہے ہے ٹھیک نا اس کا میں نام دے دیتا ہوں کہ یہ میرا سویپ ہے ہے ٹھیک اب جس طریقے سے جو پیرامیٹر پاس کیے گئے ہیں مجھے اسٹیک اسٹیک کے اوپر جو مجھے کالر نے پاس کیے ہیں وہ بی پی پلس فور اور بی پی پلس سکس پر ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جہاں بی پی اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے نا میرا لوکل ویریبل جو ہے اس کا آف سیٹ کیا بنتا ہے اس کا آف سیٹ بنتا ہے بی پی مائنس ٹو ٹھیک ہے نا یہ جہاں پر بی پی ہے اس سے دو بائٹ پیچھے ہے ہے ٹھیک نا جب میں نے اسنیپ شاٹ لیا تھا اسنیپ شاٹ لینے کے بعد میں نے ایس پی میں سے دو مائنس کیا ہے اس لیے یہ دو مائنس ہے اور یہ ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے کہ پہلے بی پی کا اسنیپ ایس پی کا اسنیپ شاٹ بی پی میں لیتے ہیں پھر لوکل ویریبل کی اسپیس بناتے ہیں تو تمام وہ ویریبل جو کہ پاس کیے گئے ہیں اس سب روٹین کو وہ پوزیٹو سیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور تمام وہ ویریبل جو کہ لوکلی جنریٹ کیے گئے ہیں لوکلی بنائے گئے ہیں اس سب روٹین کے اندر وہ نیگیٹو آف سیٹ پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس طریقے سے بنایا جاتے ہیں اب میں آپ کو پروگرام دکھاتا ہوں ایکچوئل جو کہ ہم نے لکھا ہے جس کے اندر ہم نے وہ آپ کو جو ہے وہ یعنی لوکل ویریبل کریٹ کر کے اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ ہم نے اس میں دکھایا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے وہی پروگرام ہے ایکزیکٹلی جو کہ آپ نے پیچھے دیکھا ٹھیک ہے آپ جس کو دیکھتے آ رہے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے ٹھیک ہے نا میں یہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ جس نئے کانسیپٹ کو میں بتاؤں آپ اسی نئے کانسیپٹ پر کنسنٹریٹ کریں اس کا الگوریزم تو آپ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں تو اس کے اندر بالکل دیکھیے جو آپریشن میں نے ابھی آپ کو اینیمیشن کے اندر دکھایا تھا وہی آپریشن کوڈ کے ذریعے میں کرتا ہوں اس جگہ پر سب سے پہلے وہی ہے کہ اسٹینڈرڈ ببل سارٹ کی روٹین کو ذرا دیکھ لیں تو اسٹینڈرڈ میں نے پش بی پی کیا move B P comma S P کیا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسنیپ شاٹ پہلے لے ٹھیک ہے نا اس کے بعد لوکل ویریبل کی جگہ بنائیں وہ کیسے سب ایس پی کا مٹو ایس پی کے اندر سے میں دو سبٹریکٹ کر دوں دو سبٹریکٹ کرنا جو ہے وہ اکویلنٹ ٹو اے پش ہے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھیں it is equivalent to a push it is equivalent to producing that gap ٹھیک ہے with in the stack which will be used for a local variable یہ گیپ پہلے پروڈیوس کر لیا اس کے بعد اپنے تمام جنرل رجسٹر جو ہیں وہ A X B X C X اور ایس آئی یہ رجسٹر میں نے پش کر دیے تو یہ رجسٹر جب پش ہوں گے نا تو یہ گیپ کے اوپر پش ہوں گے ٹھیک ہے وہ گیپ درمیان میں موجود رہے گا اس کے بعد بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ میں چل رہا تھا جس طریقے سے کہ میں یہ الگوریدم چلا رہا تھا بالکل اسی طریقے سے میں نے یہ الگوریدم چلایا بالکل اسی طریقے سے بی پی پلس سکس کے ذریعے پیرامیٹر کو میں نے اٹھایا کیونکہ بی پی میرا اسی جگہ پر ہے بی پی پلس سکس کے ذریعے بی پی پلس فور کے ذریعے میں نے ایڈریس اور کاؤنٹ اٹھائے اور جو چینج نیچے میں لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ سویپ فلیگ جہاں پہ پہلے میں سویپ فلیگ استعمال کر رہا تھا وہاں پہ اب میں استعمال کر رہا ہوں move word B P minus two comma zero ٹھیک ہے یہ انیشلائزیشن جب میں سویپ فلیگ کی کر رہا ہوں زیرو سے تو وہ انیشلائزیشن ہے اس کے نیچے جب میں سویپ کرتا ہوں تو یہ جو گیپ ہے اس کو میں ایکسس کر رہا ہوں move word B P minus two یہ اس کا آف سیٹ ہے ون جب میں نے سویپ کر لیا تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں کس طریقے سے اس کی ایکسس ہوتی ہے یہ پروگرام ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اب یہ ڈبر کے اندر ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ذرا وہ پہلی کال تک ہم جاتے ہیں جہاں کہ ہم نے وہ لوکل ویریبل کی اسپیس جو ہے وہ کریٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ کال ہماری آ گئی زیرو ون تھری ایف پر پیرامیٹر جو اوپر ہوئے وہ آپ نے دیکھ ہی لیے میرے خیال میں آپ کو دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم آ گئے اپنی یہ ببل سارٹ روٹین کے اندر یہ ایس پی اور بی پی کے درمیان جو ہے یعنی ایس پی کی جو اس وقت کرنٹ ویلیو ہے وہ میں نے بی پی میں اسٹور کر لی ہے اور بی پی کے ذریعے جو ہے وہ میں اپنے تمام پیرامیٹرز جو ہیں چاہے کہ وہ ہمارے وہ پیرامیٹرز ہوں جو کہ ابھی ہم نے اس روٹین کو پاس آن کیے ہیں یا ہمارے وہ پیرامیٹرز ہوں جو کہ ہم نے ابھی کرنٹلی بنائے ہیں ان کو میں بی پی کے ذریعے اس میں سے ایکسس کروں گا ٹھیک ہے نا تو وہ گیپ جو میں نے کریٹ کیا ہے اس کے اوپر وہ یعنی sub S P comma zero zero zero two سے جو گیپ میں نے کریٹ کیا ہے اس گیپ کو میں ایکسس کروں گا بی پی مائنس ٹو سے کیونکہ جو بی پی کی ویلیو ہے اس سے یہ دو بائٹ پیچھے کی طرف ہے اب یہ اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ جو پش میں کر رہا ہوں یہ جو چار پش ہے نا وہ اب اس چیز کے یعنی وہ جو گیپ میں نے کریٹ کیا تھا اس گیپ کے اوپر پش ہوئے ٹھیک ہے وہ گیپ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ ایک ہول بن گیا ہے اسٹیک کے اوپر ایک سوراخ سا پیدا ہو گیا اسٹیک کے اوپر جس کو کہ میں استعمال کر رہا ہوں اپنے ٹیمپرری ویریبل کے لیے اب یہ ایک کرتے ہوئے جو اب یہ میں پہنچا ہوں یہ پہلی دفعہ جو میں انیشلائز کر رہا ہوں اپنے سویپ فلیک کو تو آپ دیکھیے گا move B P minus zero two comma zero zero یہاں پر آپ کو وہ جو اوپر ڈیٹا ونڈو ہے ڈیٹا جو اوپر نظر آ رہا ہے آپ کے یہ کوڈ ونڈو کے بالکل ساتھ رائٹ سائڈ پر وہاں پر وہی ویلیو ہے ڈبل تھری ڈبل زیرو جو آپ کو اس گیپ میں نظر آ رہی تھی وہ انشلائزڈ گیپ تھا اس میں جو بھی پہلے ویلو پڑی ہوئی تھی وہ پڑی ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے اس کو زیرو زیرو اب یہاں پر آ کر کے کیا ٹھیک ہے نا یہ ہم نے اس کو زیرو زیرو کر دیا اور اب یہ بالکل جیسے کہ ہم سویپ فلیگ استعمال کر رہے تھے بالکل اسی طریقے سے یہ جگہ ہمارے ہمیں تو میموری چاہیے تھی چاہے وہ ہمیں اسٹیک پہ ملتی چاہے وہ ہمیں ڈیٹا سیگمنٹ میں ملتی چاہے وہ ہمیں کہیں بھی ملتی ہمیں تو ایک جگہ چاہیے تھی اپنے ویریبل کو سیو کرنے کے لیے اپنے ویریبل کو کریٹ کرنے کے لیے وہ ہم نے کر لی اسٹیک کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ اٹریشن جو ہے یہ اسی طریقے سے چلتی جائے گی چلتی جائے گی میں اس کے الگوریدم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا جب میں پہنچوں گا اینڈ پر جب یہ اٹریشن پوری مکمل ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے تو اس وقت ایک دو آپریشن ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہم اس پورے الگوریدم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس روٹین کی اینڈ پر آ گئے تو سب سے پہلا آپریشن جو ہے ہمارا وہ یہی ہوگا کہ ہم پہلے جو اپنے رجسٹر ہم نے سیو کیے ہوئے جو آرڈر ہمارے اسٹیک کے اوپر ہے اس آرڈر کے مطابق ہمیں چلنا ہے تو جو پہلے ہم نے پش کیے تھے رجسٹر جو سب سے آخر میں ہم نے پش کیا تھا ایس آئی اسے ہم سب سے پہلے نکالیں گے اس کے بعد سی ایکس کیا تھا اسے ہم اس کے بعد نکالیں گے اس کے بعد اور اس میں آپ غور دیکھتے جائیے کہ اسٹیک اوپر کس طریقے سے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ آپ نظر رکھیے اس کے بعد ہم بی ایکس نکالیں گے اس کے بعد ہم اے ایکس نکالیں اب یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے move S P comma B B P P اب میں جو پڑی ہے اس کو ہم ایس پی میں دوبارہ واپس لا رہے ہیں یہ کیا ہے جو اسپیس کریٹ کی تھی جو ہول کریٹ کیا تھا آپ نے ایس پی یعنی اسٹیک کے اوپر اب اس ہول کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر جو ہم نے سب کیا ہے سب ایس پی کوما ٹو یہاں اس کے add S P comma two کر دیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ جو ایس پی کی پرانی ویلو تھی یہ سبٹریکشن ایگزیکٹلی پہلے وہی ویلو تو بی پی میں ہے نا تو چاہے بعد میں میں نے دو ہزار سبٹریکٹ کیے ہوں یا پانچ ہزار سبٹریکٹ کیے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جب یہ بی پی میں جو ویلو ہے اس کو میں ایس پی میں دوبارہ ڈالوں گا تو آٹومیٹکلی ایس پی اپنی پرانی جگہ پہ آ جائے گا اور آٹومیٹکلی وہ ہولڈ ڈسکارڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیے آٹومیٹکلی وہ ہولڈ ڈسکارڈ ہوا اور اب ایس پی جو ہے وہ کہاں آ گیا اس جگہ پر آ گیا جہاں کے بی پی کی ویلیو سیو کی گئی تھی پرانی ٹھیک ہے نا یہاں پہ بی پی کی ویلیو سیو کی گئی تھی اب ہم مزے سے پاپ بی پی کریں ٹھیک ہے پاپ بی پی کرنے کے بعد وہی چیز ہے ret double zero zero four کریں زیرو زیرو زیرو فور تاکہ ہم اسٹیک پر جو پیرامیٹر اس وقت پڑے ہوئے ہیں ہمارے ہم ان کو ڈسکارڈ کر سکیں اس میں دیکھیے جو غور سے دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیک کے اوپر آرڈر اس وقت یہ ہے کہ زیرو ون نائن زیرو سب سے اوپر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے جو دو پیرامیٹرز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد زیرو زیرو زیرو اے پڑا ہوا ہے جو کہ ہمارا کاؤنٹ ہے اس کے بعد زیرو ون زیرو تھری پڑا ہوا ہے جو کہ ہمارا ایڈریس ہے تو پہلے سب سے پہلے ریٹ اپنا فنکشن کرے گی ٹھیک ہے وہ ریٹ اپنا فنکشن کیا کرے گی کہ وہ آئی پی میں وہ ویلو اٹھائے گی ٹاپ آف دی اسٹیک سے اور وہ آئی پی میں ڈالے گی ٹھیک ہے وہ ڈال دیا اس نے اور اس کے ڈالنے کے نتیجے میں میں واپس آیا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اس کے اندر چار ایڈ کیا جس کی وجہ سے جو اسپیس کے ہمارے ویریبلس کی تھی جو ویریبلس ہم نے پاس آن کیے تھے روٹین کو انہوں نے جو اسپیس لی ہوئی تھی وہ خود بخود ڈسکارڈ ہو گئی ٹھیک ہے وہ خود بخود کلیئر ہو گئی اسٹیک پر سے ڈسکارڈ ہو گئی اسٹیک پر سے اور اسٹیک ہمارا دوبارہ اسی جگہ پر آ گیا ایف ایف ایف ای ٹھیک ہے یہ بار بار میں اس پہ امفسائز کر رہا ہوں اس چیز کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے یہ جو آپریشن ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ بہت ہی اہم آپریشن ہے یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ آپریشن ہے یہ تمام ہائی لیول لینگویجز اس کو استعمال کرتی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس اس چیز کو اپنے نوٹس میں اپنے جو آپ کے پاس جتنا مٹیریل ہے اس کے اندر آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں اسٹیک آپریشن کو اچھی طرح دیکھیں ٹھیک ہے نا اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم